میرے والد ایک طالب علم کے لوگ کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں بنی ہاشم کے قریش کو خدا کے میسنجر اور مومنین کے ساتھ محاصرہ کیا گیا تھا